وضو کے بعد استغفار حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا اللہ فلی دمبی و وسیع علی فی داری و باریکلی فی رزقی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے سنا اللہ مغفلی ذنبی و وسیع علی فی داری و لی فی رزقی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دعاؤں نے کچھ چھوڑا یعنی ہر چیز اس میں آ گئی کوئی چیز باقی نہیں رہی دعا کا ترجمہ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما عن ابی موسل اشعری رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتوضع فسمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي إلى آخره